السلام علیکم خواتین و حضرات information system series C S five zero seven کا lecture number thirty eight Mujahid عشائی کے ساتھ گزشتہ لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ جی ہم رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے آج رسک مینجمنٹ ہی کو آگے لے کر کے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کو کمپلیٹ کر لیں رسک مینجمنٹ کا تصور جو ہے وہ صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے یا کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے کسی بزنس کے حوالے سے کریٹ نہیں ہوا بلکہ رسک اور رسک مینجمنٹ تو انٹیگرل پارٹ ہیں ایک بزنس کے ایک کام کے کوئی بھی کام آپ کریں وہ رسکس کیا ہیں ان کے بارے میں سوچنا اور ان کے بارے میں پری ایمٹیو یعنی ان کے ریالٹی میں کنورٹ ہونے سے پہلے ان کے بارے میں کوئی چیز ان کے بارے میں تدویر کر لینا ان کے بارے میں کوئی قدم اٹھا لینا کہ جی یہ اگر اندیشہ ہے کہ یہ اس طریقے سے خرابی پیدا ہو جائے تو ہم پہلے ہی اس کے بارے میں کیوں نہ کوئی قدم اٹھائیں تاکہ اس خرابی سے ممکنہ خرابی سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں تو بیسکلی تصور جو ہے یہ رسک مینجمنٹ کا یہ ہے اور ظاہر ہے کہ الٹیمیٹ رسک جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ ناٹ ٹیکنگ دا رسک کیوں کہ بزنس یا سروسز کس قسم کی بھی ہوں اس میں ہر چیز میں رسک کا ایلیمنٹ موجود ہے اس کے بغیر ہر ہر قدم جو انسان لیتا ہے اس کے اندر کسی نہ کسی قدر رسک موجود ہے لیکن اگر وہ قدم نہ لیا گیا اس کا مطلب ہوا کہ اس کے ساتھ رسک نہ لیا گیا وہ قدم اٹھانے کا تو پھر قدم نہیں اٹھے گا پروگرس نہیں ہوگی کاروبار آگے نہیں بڑھے گا لہذا اس چیز کو مینجمنٹ کو اونرز کو تمام لوگوں کو یہ کمپلیٹلی سمجھ لینا چاہیے ٹوٹلی چیز جو ہے کہ جی رسک جو ہے اس کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے بزنس مینجمنٹ سے بزنس ایکٹیویٹی سے اور بزنس سے اس کو ریکگنائز کرنا اور اس کو مینج کرنا ہماری ایک سوچ کا حصہ ہونا چاہیے وہ ہمارے طریقہ کار ہیں ان کا ایک بڑا کلیئر کٹ واضح حصہ ہونا چاہیے اور ان اندیشوں ان رسکس کے حوالے سے جو تدابیر کرنی ہیں ان کو بھی ہمیں جو ہے وہ اٹینڈ کرنا ہے ان کے بارے میں سوچنا ہے ان کے بارے میں ایکشن لینا ہے تاکہ وہ ریالٹی میں کنورٹ نہ ہو یہ تمام بات جو ہے یہ ایک جنرلی ہے کیونکہ رسک جو ہے وہ صرف ضروری نہیں کہ کمپیوٹر کا فیلئر ہے یا کمپیوٹر سسٹمز کا فیلئر ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ نان فائنینشیل ایریاز کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے بزنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں مثال کے طور پہ آپ کا برانڈ امیج آپ کی کمپنی کا امیج آپ کی کوالٹی آف سروس جو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے آپ سے اس کے اوپر افیکٹ آ سکتا ہے کسی بھی وجہ سے کسی بھی رسک کی وجہ سے کوئی غلط بات کوئی غلط کام کیا تو اس کی وجہ سے پاسبلٹی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی افیکٹ ہوں گی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے آپ کو اگر یہ نہیں پتا چلتا کہ جی یا کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جس طریقے سے اس کو دینی چاہیے کیش کے حوالے سے کہ جی روز کی ارننگز کتنی ہوئی کیش فلو کیا تھا آج ہمارا اگر وہ آپ کو بر وقت نہیں پتا چلتا آپ کو بینک پوزیشن بر وقت نہیں پتا چلتی تو کاروبار کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کی لائبلٹیز کیا ہیں ان کو کب کب پے کرنا ہے تو اس سے مارکیٹ کے اندر آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اگر پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے یہ انفارمیشن نہ ہو کہ آپ پروڈکشن کیا کر سکتے ہیں کس طرح کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں طریقے سے مراد یہ نہیں کہ مشین کون سی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی بلکہ اس پہ جو کچھ بھی بن رہا ہے ان ان ان کا کا وہ جو پروڈکٹس پروڈکٹس بن رہے ہیں مکس کیا ہے یعنی کون سی چیز کتنی بننی چاہیے اور کس حساب سے بننی چاہیے اور کیوں بننی چاہیے کیوں کا مطلب یہ ہے کہ جی جو ریونیوز ریئلائز ہونے ہیں میکسیمائز ہم کس پروڈکٹ سے کر سکتے ہیں جس کی ڈیمانڈ بھی ہو مارکیٹ میں جس سے میکسیمم ریونیو بھی ہمیں حاصل ہو سکے اور جو پروڈکٹ مکس ہے اس پروڈکٹ مکس کو ہم صحیح کر سکیں تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ اپنے جو انفارمیشن سسٹمس ہیں ان سے بھی چاہتے ہیں لوگوں کی صحیح کارکردگی سے چاہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ تک رپورٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچیں اور بہرحال جو ریپوٹیشن کا معاملہ ہے جو برانڈ امیج کا معاملہ ہے جو کمپنی پالیسیز کا معاملہ ہے چاہے وہ پالیسیز ایچ آر سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں چاہے وہ پالیسیز جو ہیں وہ پروڈکشن سے تعلق رکھتی ہوں پرچیزنگ سے تعلق رکھتی ہوں ان تمام کا افیکٹ ڈائریکٹلی غلط پالیسی کا افیکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمپنی اور کمپنی کے امیج کے اوپر پڑے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی کو یا اس بزنس کو مشکلات جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں تو یہ ایک جنرلی میں نے گفتگو رسک اور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن اس کو دوبارہ دہرایا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ جو ہے اور رسک کو سمجھ لینا آئیڈینٹیفائی کر لینا یہ ایک فرض ہے جو کہ مینجمنٹ ٹاپ مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹرس اگر ایک کمپنی ہے ایک آرگنائزیشن ہے جس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے ورنہ جو مینجمنٹ ہے اس کمپنی کی جو اونرز ہیں اس کمپنی کے اس بزنس کے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں اور ان کے بارے میں بر وقت تدابیر ڈھونڈیں اور ان کو ان افیکٹ کرنے کے لیے بھی سوچیں کہ کیا پلان ہونی چاہیے کیونکہ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بزنس جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے سلو ڈاؤن ہو جائے افیکٹ ہو جائے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے یا اس کے پاس وہ تمام انفارمیشن موجود نہ ہو جو کہ ضروری ہے ڈسیشن کرنے کے لیے بر وقت ڈسیشنس کرنے کے لیے تو اونرس جو ہے رسپانسبلٹی جو ہے وہ board of directors owners management کی ٹاپ مینجمنٹ کی ہے وہ اس رسپانسبلٹی کو کس طریقے سے ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو صحیح کرتے ہیں یا پورا کرتے ہیں یہ بھی ان کے فرائض میں شامل ہے جہاں تک انفارمیشن سسٹمز کا تعلق ہے انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے جو رسک مینجمنٹ ہے وہ اوور آل کارپوریٹ اسٹریٹجی جو ہے اس سے ایک لیئر نیچے آتی ہے یعنی اس اوور آل کارپوریٹ اسٹریٹجی کا حصہ ہے لیکن وہ اتنی واضح سامنے نہیں ہوتی کہ جتنی باقی بہت سی چیزیں جو ہیں کارپوریٹ اسٹریٹجی کے اندر ہوتی ہیں اب یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم انفارمیشن سسٹمز کی بات کرتے ہیں اور انفارمیشن سسٹمز جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مینوئل انوائرمنٹ میں بھی ہوتے ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں بھی ہوتے ہیں ہماری گفتگو چونکہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہے آئی ٹی یوزج کے حوالے سے ہے لہذا ہم کانسنٹریٹ اس ایسپیکٹ پہ کریں گے مینوئل جو سلسلہ ہے اس پہ نہیں کریں گے آج دنیا کی بہت ساری بزنسز پاکستان میں دیکھیے جتنا فائنینشیل سیکٹر ہے وہ آج ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر پہ ڈپینڈنٹ ہو چکا ہے ہر تقریباً بزنس کسی نہ کسی حد تک چاہے وہ صرف اکاؤنٹس بنانے کی حد تک ہو یا انوینٹری کی مینٹیننس کی حد تک ہو کسی نہ کسی حد تک اس کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ڈپینڈنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے کمپٹیشن نیشنلی جو بڑھ رہا ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اور انٹرنیشنلی جو کمپٹیشن ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتا ہے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آج جو حالات ہیں جو فیئر مارکیٹ کا سلسلہ ہے اس میں تو انٹرنیشنل کمپٹیٹر بھی آپ سے آ کے آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے تو جو انفارمیشن آپ کے اپنی پروڈکشن کے حوالے سے ہے اپنی بزنس کے حوالے سے ہے اس کی کانفیڈینشیلٹی اس کی انٹیگریٹی اس کی ریلائبلٹی وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں لہذا ایک جو بھی انفارمیشن سسٹم آپ کے یہاں ہے اس کو ہر حال سے سیکیور ہونا چاہیے اس کو وہ وہ وہ اس جو ہے افیکٹ نہ ہو کسی طریقے سے تھرو ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس یہ آپ کو پالیسی کرنی ہے اور اس حوالے سے پالیسی کے آپ کو وہ تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جن کی وجہ سے رسکس ہو سکتے ہیں یا تھریٹس آپ کے انفارمیشن سسٹمس کو ہو سکتی ہیں اور اس یہ جو اسٹریٹجی آپ بناتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان رسکس کو کنٹرول کرنا ہے یا ان رسکس کو کا مقابلہ کرنا ہے وہ پالیسی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے ہر آرگنائزیشن کے اندر چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے تاکہ لوگوں کو پتا ہو تاکہ اگر وقت آنے پہ یہ نہ ہو کہ اب ہم ڈھونڈنے جا رہے ہیں کہ جی او ہو ہو اب کیا جائے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈاکیومینٹس کے اندر موجود ہونی چاہیے یہ اویلیبل ہونی چاہیے اگر خدا نخواستہ کوئی آفت نازل ہوتی ہے کوئی تھریٹ ریالٹی میں کنورٹ ہوتا ہے اور آپ کے پاس کوئی تدبیر نہیں موجود آپ کو کوئی پتا نہیں جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں کہ جی ہم نے کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے کیسے کر سکتے ہیں نمبرز کیا ہیں ان کے ٹیلی فون نمبر کیا ہیں ای میل کیا ہے جو کچھ بھی ہے وہ کوئی چیز اگر ان کے پاس نہیں یا ہمیں کیا اقدام اٹھانے ہیں تو پھر کیا پوزیشن ہوگی کاروبار پہ جو افیکٹ پڑے گا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے باقی ایک افراتفری کا عالم ہوگا کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سے کیسے نکلا جائے تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہم جب کارپوریٹ کلچر اور رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ذہن میں آنی چاہیے اور رسپانسبلٹیز جو ٹاپ مینجمنٹ کی ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہیں وہ رسپانسبلٹیز پورے طریقے سے سمجھنی چاہیے اور رسک کے حوالے سے آج کی دنیا کے اندر ہر وقت اگر یہ کہا جائے کہ جی کام ہونا چاہیے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ رسک جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ صرف ایک مینوئل انوائرمنٹ کے اندر ہے یہ یا کس انوائرمنٹ کے اندر ہے مینوئل میں بھی ہے اور کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر بھی ہے تو اب چیز یہ ہے کہ جی ہم نے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہم بہت ساری چیزیں کچھ پہلے بھی ڈسکس کرے جب ہمیں ہم نے رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت ہم نے بہت ساری تدابیر کی بات کی تھی جس میں آڈٹ ٹریلز ہیں جس میں پاس ورڈز ہیں یہ رسک مینجمنٹ پروسیس کا حصہ ہیں یہ وہ مختلف تدابیر ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اب ان کے علاوہ ہم نے بات اس کی بھی کی تھی کہ انوائرمنٹل تھریٹس بھی ہوتے ہیں فزیکل تھریٹس بھی ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو جو پالیسی ہے یا جو رسکس ہے وہ بھی اس رسک مینجمنٹ پروسیس یا رسک مینجمنٹ پالیسی کے تحت آتے ہیں آج کل ویب کا بہت زیادہ استعمال ویب کے اوپر ڈیٹا ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے ڈیٹا ریسیو بھی کیا جا رہا ہے ٹرانزیکشنز کیے جا رہے ہیں کیا وہ انوائرمنٹ سیکیور ہے اور اگر سیکیور ہے تو وہ کس قدر سیکیور ہے اس کو کس قدر اور زیادہ سیکیور کیا جا سکتا ہے کیا ہمارے پاس کوئی ایسی تدویر یا طریقہ کار موجود ہے یا نہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے پالیسی بھی بنا لی آپ نے تدبیریں بھی ڈھونڈ لی آپ نے لیکن ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے معاملے میں کمزوری ہوئی یا ان کی امپلیمنٹیشن کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا اور اپ گریڈ کرتے رہنا یا اس کو فردر انفورس کرانا اس کام میں جو ہے وہ کچھ سستی ہوئی تو پھر پالیسیز آپ کا آپ کا جو انٹائر سسٹم جو ہے وہ is open to those risks because you are not paying sufficient amount of attention to implementation the enforcement of the policy and the security and the strategy what you have developed in respect thereof in that environment with it relates to information systems اور اینی تھنگ ایلس تو چیز کہنے کی یہ ہے کہ جی رسک مینجمنٹ پروسیس جو بھی ہے اس میں اولین جو بھی ہم اسٹیپس لیں جو بھی پروسیسز یا جو بھی تدابیر کریں اس میں سب سے بڑی چیز ایک تو یہ ہے کہ جی جو کاروبار ہے چلتے رہنا چاہیے اور نظر آنا چاہیے کہ وہ چل رہا ہے ہاں ایک مختصر سے مدت عرصے ٹائم کے لیے شاید کوئی گلچ پیدا ہو گیا شاید کوئی ایبریشن کاز ہوئی لیکن اب حالات everything is under control everything is moving normally یہ رسک مینجمنٹ کا پروسیس ہے کہ اسموتھ ورکنگ جو ہے وہ کاروبار کی اور جو انفارمیشن سسٹمز اس کاروبار کے حوالے سے تمام انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اسموتھلی ورک کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے اب اسکوپ رسک کا کیا ہے ظاہر ہے کہ اسکوپ کو جس وقت ہم ڈیفائن کریں گے یا اسکوپ کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو آبیسلی ہر بزنس کے ایسپیکٹ کو فیسٹ کو اس کے پارٹ کو جو ہے وہ ہم نے ذہن میں لے کے آنا ہے کیونکہ جب اور اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کے حوالے سے جو رسکس ہو سکتے ہیں جو تھریٹس ہو سکتے ہیں ان کو سوچنا اور پھر ان کے حوالے سے اسٹریٹجیز کو متعین کرنا کہ کم سے کم اگر وہ تھریٹس خدا نخواستہ ریئلائز ہو جاتی ہے وہ ریالٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا جو بیڈ افیکٹ ہے وہ ہمارے کاروبار پہ کم از کم کس طریقے سے پڑ سکتا ہے اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس سارے افیکٹ کو منیمائز کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے مٹیگیٹ کرنے کے لیے اس چیز سے اس ڈسکشن سے ایک چیز سامنے آئی کہ جہاں ہم رسکس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جہاں ہم رسک کے بارے میں تدبیر کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے گا اسی حوالے سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ جی بزنس چلتا رہنا نظر آنا چاہیے سو بزنس کانٹینیوٹی پلان کی بات ہوئی کہ یہ بزنس کانٹینیوٹی پلان بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ حالات ہو جائیں تو ہماری بزنس ان انٹرپٹیڈ کیسے چل سکتی ہے تو اس چیز کو بھی ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو بنانا ہے کیونکہ یہ ہماری پالیسیز کا جو کمپنی پالیسیز ہے اس کا ایک انٹیگرل پارٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم آئی ایس کی بات کرتے ہیں انفارمیشن سسٹمز کی بات کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن جہاں پہ کہ کمپیوٹرائزیشن کئی سالوں سے ہے وہاں پہ اب اپ گریڈیشن ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ اپ گریڈیشن ہو رہی ہے تو اس سچویشن کے اندر جو رسک مینجمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اس چیز کو بھی جہاں پہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوچے گی اس چیز کو بھی دیکھے گی کہ جب سے یہ کمپیوٹرائزیشن یا آئی ٹی کا استعمال جو ہے یہ شروع ہوا ہے تو کتنے تھریٹس جو ہیں یا کتنے ایررز یا کتنے رسکس جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں افیکٹ کیا ہے لہذا ان تمام کی ہسٹری جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے لیکن ایک ایسی آرگنائزیشن کہ جہاں پہ پہلے کمپیوٹرز یا آئی ٹی کا استعمال نہیں تھا اور وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں تو اس سچویشن میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے پاسٹ ہسٹری نہیں ہے اب ہمیں یہاں پہ اپنی تھنکنگ کیپ پہننا پڑے گی اور سوچنا پڑے گا کہ جی ہماری بزنس کو کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں کیا تھریٹس ہو سکتی ہے کیا رسکس ہو سکتے ہیں اور ہم جو کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا کیا تھریٹس کیا کیا رسکس جو ہیں وہ ہماری بزنس کو افیکٹ کر سکتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ extent of usage of the computer اور the technology will of course the material but whatever extent وہ ایکسٹینٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے رسک مینجمنٹ کی اسٹریٹجی اور پالیسی جو ہے وہ بہرحال آئی ایس کے حوالے سے آپ کو بنانا پڑے گی نئی آرگنائزیشن کے اندر یا جہاں پہ نئی ایک کمپیوٹرائزیشن ہو رہی ہے وہاں پہ پوٹینشیل رسک کے حوالے سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے مینج کیا جائے گا ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی ہی آرگنائزیشن میں جب ہمارے پاس سیکیورٹی جو ہم نے انیشلی ایک سیکیورٹی اور مینجمنٹ رسک مینجمنٹ پالیسی بنائی تھی وہ سیکیورٹی اور رسک مینجمنٹ پالیسی میں اپ گریڈیشن ہوگا اس میں اس میں بہتری آئے گی کیوں کہ اب ہمارے پاس ریکارڈ اویلیبل ہوگا پرووائڈیڈ ہم نے جس وقت وہ آئی اے انفارمیشن سسٹمز جو ہیں وہ جس وقت ڈیولپ کرنے کی بات کی کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر تو ہم نے یہ بھی ذہن میں رکھا کہ ہمیں ہسٹری یا ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہو ہمیں اس دن کا انتظار نہیں کرنا کہ جب ایک رسک جو ہے وہ تھریٹ میں ایکچولی کنورٹ ہو جاتا کہ جی حادثہ ہوگا تو پھر ہمیں عقل آئے گی یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ حادثہ ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا تدبیر ہونی چاہیے عقل مندی اسی میں انتظار اس چیز کا نہیں ہونا چاہیے چاہیے کہ جی جس دن کچھ ہوگا اس دن دیکھیں گے جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ بہت عام ایک طریقہ کار ہے زندگی کو گزارنے کا ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ جی کیا کیا پارٹس ہوتے یا فیزز ہوتے یا تدابیر کی جا سکتی ہیں رسک مینجمنٹ پروسیس کو ڈیفائن کرنے کے حوالے سے اس میں ہم نے آڈٹ ٹریلز کی بات کی تھی اب آڈٹ ٹریلز جو ہیں یہ کیا چیز ہے اور ان کی کیا افادیت ہے آڈٹ ٹریل جو ہے وہ یہ چیز بتاتا ہے کہ جی کس نے کس جگہ پہ کیا کام کس وقت شروع کیا اور کیا کیا اور کس وقت ختم کیا اس ٹرانزیکشن کی اس ایکٹیویٹی کی ڈیٹیل تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی فکس کرنے میں جو ہے وہ اس ٹریل سے اس حساب سے ہمیں جو ہے وہ مدد ملتی اور یہ ایک رسک مینجمنٹ کا نہایت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ شاید اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا فزیکل یا انوائرمنٹل رسکس کو مینج کرنا اور ان کے بارے میں تدابیر کرنا اب انہی آڈیٹ ٹریلز کے تحت جو اسٹیبلش کیے جاتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جی جو بھی ٹرانزیکشن اوریجنیٹ ہوئی ہے یا رپورٹ اوریجن بنی ہے وہ کہاں سے بنی ہے کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں پہ اس کو اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے یہ تمام چیز جو ہے یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کیوں کہ جو تھریٹ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ تھریٹ جو ہے وہ اس کے پروسیس کو پروسیسنگ کو خراب کر سکتی ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ان میں خرابی پیدا کر سکتی ہے اور ڈیٹیل سے میری مراد یہ ہے کہ جی اماؤنٹ اس حوالے سے اگر کوئی ہے تو اس میں چینج کاز کی جا سکتی ہے جس کو پیمنٹ یا جس سے ریسیٹ ہو رہی ہے اس میں چینج کاز کی جا سکتی ہے جو آئٹم آ رہا ہے انوینٹری کا اس کے اندر اس کے نامن کلیچر میں فرق ڈالا جا سکتا ہے کسی بھی وجہ سے وجوہات پہ ہم نہیں جا رہے لیکن رسکس کی بات کر رہے ہیں لہذا ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں اس ٹریل کے ذریعے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ٹرانزیکشن اور ختم کہاں پہ کس نے کس وقت کیا کام کیا یہ چیز جو ہے یہ ہمیں آڈٹ لاگس سے ملتی آڈٹ لاگس یہ بتاتے ہیں کہ جی کس نے کیا ایکٹیویٹی کس جگہ سے کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جس نے بھی وہ ایکٹیویٹی کی کیا وہ آتھرائز تھا یا نہیں تھا کیا کمپنی کی جو ڈیٹا کے حوالے سے انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے جو سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی ہے کیا اس میں اس کو اجازت تھی کہ یہ کام کر سکے وہ اور اگر نہیں تھی تو پھر اس نے کیسے کر لیا یا یہ سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی تھرڈ پارٹی وقتاً فوقتاً بہت عرصے سے ہمارے سسٹم پہ نظر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار وہ کی کوشش کر رہا ہے اور آخر ایک دن وہ کامیاب ہوگی تو ہم نے کیا اس چیز کا کہ جی کوئی ہمارے سسٹم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے جس کو کہ آترائزیشن موجود نہیں ہے جس کے لیے کیا ہم نے اس کا کوئی ریکارڈ رکھا کہ کون یہ شخص ہے جو یا کون کون تھرڈ پارٹی ہے کہ جو ہمارے سسٹم میں گھسنے کی انتھرائزڈلی کوشش کر رہی لاگس آڈیٹ لاگس جو ہے وہ جو ایررز ہو رہے ہیں ان کا ریکارڈ رکھتی ہے اور پھر ہمیں اس چیز پہ اس طرف ہماری اٹینشن ڈرا کرتی ہے کہ وہ جو ایررز ہوئے ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو منیمائز کرنے کے لیے میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا تدبیر جو ہے وہ کرنی چاہیے اور کیا ہماری سیکیورٹی پالیسی کے اندر ہماری تدبیر جو پالیسیز ہیں اس کے اندر کیا یہ کنٹرولز اور چیکس نہیں موجود یا ان کنٹرولز اور چیکس کے ہوتے ہونے کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی یہ ایرر کاز ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ جو ڈیفینیشن ہے یا وہ جو ایرر کی کو ڈیفائن جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ ڈیفینیشن میں شاید کمزوری ہے اس کو کنٹرول کرنے میں شاید کوئی کمزوری ہے اس کے اوپر جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ پرابلم کہاں سے اور اس سلسلے میں آڈٹ لاگ اور آڈٹ ٹریل جو ہے وہ ہمیں مدد اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی آڈٹ لاگس جو ہیں وہ ہمیں ہیلپ فل ہوتے ہیں جب ہم ڈرل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں انویسٹیگیشن کے اندر کہ جی یہ کام کہاں سے کب کس وقت اور کس نے شروع کیا اب انہی لاگس سے لاگس تو ہر ٹرانزیکشن اور ہر آترائز انڈیویجل کی جو ایکٹیویٹی ہے دن کی ہے مہینے کی ہے ہفتے کی ہے اس سب کو مینٹین کرتا ہے اور پرنٹ کر کے آپ کو دے دے گا اب وہ اتنی زیادہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں کسی بھی ایک آرگنائزیشن کے اندر کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی بہت دفعہ کہ جو ان کو regularly each and every transaction کو چیک کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سسٹم کے اندر ایکسیپشن رپورٹس جو ہیں ان کا بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ جس وقت کوئی نارم سے یعنی جو ریگولر پیٹرن ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوئی یا کوئی چینج کاز کی گئی تو اس کی ایک علیحدہ رپورٹ جو ہے وہ آنی چاہیے جس کو ایکسیپشن رپورٹ کہا جاتا ہے تاکہ اس کی طرف خاص طور پہ توجہ دی جائے کہ یہ چیز کیوں کی گئی چاہے وہ چینج ہے آف ڈیٹا ہے چینج آف اماؤنٹ ہے چینج آف ڈیٹیلز ہے یا ایک ایسے وقت میں ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ تمام دفتر بند ہو چکا اور جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی کوئی آؤٹ آف دی ورکنگ آرز اس مشین پہ جو ہے ایک مشین پہ کام کر کے کام کر رہا ہے اور اس مشین میں جو ڈیٹا ہے یا اس مشین کے حوالے سے جو ڈیٹا سٹوریج ہے ہوئی ہوئی ہے وہ اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ہمیں بہت ساری ان رسکس ممکنہ رسکس اور جو کہ ریالٹی میں ایکچولی کنورٹ ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے گا اور اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی رسک مینجمنٹ پروسیس یا پالیسی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے آڈیٹ ٹریلس کی اہمیت ہر بزنس کے اندر چھوٹی بڑی واٹ ایور یوز جتنا بھی ہو اس کے لیے ضروری اس کے بعد ہم نے بات کی تھی پاس کی پاسورڈز کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ارلیئر لیکچرز میں ہو چکی ہے لہذا اس کو دہرانا ضروری نہیں صرف اتنا کہنا ہوگا کہ جی پاس جس کو دیے جاتے ہیں اس کو واضح طور پہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ پاس ورڈ وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا پاسورڈ کی کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرنا کتنا ضروری ہے اینڈ آئی تھنک اگر آرگنائزیشن ٹوٹلی کمپیوٹر ڈپینڈنٹ ہے یا اس میں بہت سارا کمپیوٹر کا یا استعمال ہے تو پھر this should be part of the disciplinary process کے جی اگر کوئی شخص جو ہے اپنا ورڈ شیئر کرتے ہوئے یا کسی دوسرے کے حوالے کرتے ہوئے دیکھا گیا تو he would be liable for disciplinary action یہ ہونا چاہیے کیوں کہ جن لوگوں کو یہ پاس ورڈ دیا جاتا ہے ان کو اس کی اہمیت because they are in fact guardians of that entire information system and if they hand out their password چابیاں اگر وہ ہر ایک کو دیتے پھریں گے اس کمرے کے اندر گھسنا کیسے ہے تو پھر اس کمرے کی سیکورٹی کیا رہ جائے گی لہذا people should be made to understand کہ جی ان کی ریسپانسبلٹی اس حوالے سے کیا انوائرمنٹل اور فزیکل سیکورٹی کی بات جو ہے وہ بھی ہم پہلے کر چکے کہ جی flood effects earthquakes natural calamities کی پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے اور ان کے خلاف کیا تدابیر ہم نے اختیار کی ہیں یا کریں گے اسی حوالے سے کہ جی short circuiting flooding sprinkler system going off smoking entry into the computer room etcetera یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہوئے ہیں لہذا ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں لیکن ان یہ they are part of the risk management process and the risk management policies ویب کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اس کو ہم ابھی کچھ دیر میں جو ہے اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ بات شروع میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ بزنس کانٹینیوٹی کے حوالے سے یعنی کاروبار چلتا ہوا نظر آنا چاہیے بزنس کانٹینیوٹی پلان ہر آرگنائزیشن کے پاس ہونا چاہیے کہ اگر یہ جو ہم نے رسکس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یہ تھریٹس جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یہ اگر ریالٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کس طریقے سے اور اپنی بزنس کو دوبارہ ایک نارمل طریقے سے چلا سکیں گے یہ بہت اہم ہو جاتی ہے چیز اور یہ اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ آپ شاید اس حوالے سے زیادہ سمجھ سکیں جب میں بینکنگ سیکٹر کی بات کروں یا جہاں پہ اے ٹی ایمز کا استعمال بھی ہے ہر شخص جا کے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا رہا ہے کارڈ ہے اس کا مختلف شہروں میں چیکس پریزنٹ ہو رہے ہیں جو آن لائن ان کیش ہو رہے ہیں اگر وہ سسٹم سارا جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اور وہ فیسلٹی کسٹمرز کو اویلیبل نہیں ہوتی تو اس آرگنائزیشن کے بارے میں اس بینک کے بارے میں اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے بارے میں کسٹمرز کے ذہن میں کیا امپریشن آئے گا ہماری ٹیلی ویژن کی اسکرین جو ہے وہ اگر چند منٹ کے لیے بلینک ہو جائے ریڈیو سے آواز جو آتی ہے وہ کچھ منٹ کے لیے غائب ہو جائے تو ایک دم سوالات پہ پیدا ہو جاتے کہ بجلی چلی گئی ان کی چلی گئی ہماری چلی گئی یہ کیا ہو گیا یہ خاموشی کیوں چھا گئی اس کی کیا وجہ ہوئی امیڈیٹلی ہم ان تھریٹس کو کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی کہ جس نے اس کو افیکٹ کر لیا اور وہ جو پلیشر ہمیں دے رہی ہے وہ براڈ کاسٹ یا ٹیلی کاسٹ اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے محروم رہیں گے اور یہ کیا بکواس ہے یہ ہر پانچ منٹ کے بعد ہو جاتا ہے یہ ہر پندرہ منٹ کے بعد ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم اپنی بزنس کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا پڑتی ہے کہ اگر ہمارا کاروبار ہم آن لائن آرڈرز لے رہے ہیں کسٹمر سے ہم ان کے ساتھ آن لائن گفتگو کر رہے ہیں ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں ہم اپنی جو پرچیزنگ کر رہے ہیں وہ بھی آن لائن کر رہے ہیں تو پھر اگر ہمارے سسٹمز صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے اور اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے ہم کم سے کم ٹائم کے اندر کیسے اپنی بزنس کو دوبارہ ایک کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نارمل سی کی طرف آ سکتے ہیں یا نارمل حالات کی طرف سے آ سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے آن لائن انوائرمنٹ میں خاص طور پہ critical need arise for an efficient recovery plan to minimize discontinuation time and to perform back up activity normal سی جو کسٹمر آن لائن ہے جو بائر آن لائن ہے جو وینڈر آن لائن ہے جو بہت سارے اور لوگ آن لائن ہیں اور ہم سے آن لائن گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں ریکوری پلان بھی ڈیزائن کرنی پڑے گی تاکہ وہ ریکوری میں ان لوگوں کو جو تکلیف ہو وہ کم سے کم وقت میں ہو اور جو ڈیمیج کاز ہوا ہے اس ڈیمیج کو ریٹریو اس سے جو ڈیٹا لاس ہوا ہے یا انفارمیشن لاس ہوئی ہے یا جو بھی افیکٹ ہے اس کو ریکور کرنا کم سے کم وقت میں وہ ہمیں تدبیر کرنی پڑی تو بزنس کانٹینیوٹی پلان جو ہے وہ یہ بزنس کانٹینیوٹی پلان کے اندر یا رسک مینجمنٹ کے اندر ہم ایک یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جی عام طور پہ سنتے ہیں کہ جی بیک اپ ہونا چاہیے جی ریگولر انفارمیشن کا ڈیٹا بھائی یہ بات کیوں کہی جاتی ہے یہ اسی وجہ سے کہی جاتی ہے کہ کہیں اگر ڈیٹا لاس خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے ہو جائے تو ہمارے پاس کل تک کا ڈیٹا آج صبح تک کا ڈیٹا ایک گھنٹے تک پہلے کا ڈیٹا کسی دوسری جگہ پہ بیکڈ اپ ہے اس کو کہیں علیحدہ ہم نے جو ہے اس کو ڈپلیکیٹ اس کا ریکارڈ جو ہے کسی محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا ہے وہ ڈپلیکیٹ ریکارڈ کیا آٹومیٹکلی بنتا ہے کیسے بنتا ہے کیا ہوتا ہے تو بیک اپ پروسیجر جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں بات بزنس کانٹینیوٹی پلاننگ کی ہو رہی تھی تو اسی حوالے سے اب گفتگو آگے لے کے چلتی business continuity planning B C P is a methodology use to create a plan how an organization will resume partially اور کمپلیٹلی انٹرپٹ کرد in predetermined time after a disaster اور disruption basically business continuity plan ایک وہ پلان ہے جو اس بات پہ توجہ دیتی ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اگر بزنس فنکشنز یا کریٹیکل بزنس فنکشنز جو ہیں اگر وہ پارشلی یا کمپلیٹلی انٹرپٹ ہو جاتے ہیں ان میں کوئی خلل پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو ان کو کم سے کم وقت کے اندر اس واقعے کے ہونے کے آپ کیسے نارمل پہ لا سکتے ہیں اور کس حد تک نارمل سی مینٹین کر سکتے ہیں یہ بیسکلی بزنس کانٹینیوٹی پلاننگ ہے اسی کو ایک دوسرے طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ B C P is the process way by institutions ensure the maintenance and recovery of operations including services to customers when confronted with adverse events such as natural disasters technology failure human error and terrorism تو وہی بات صرف یہاں پہ ہم ان رسکس کو آئیڈینٹیفائی کسی حد تک کر رہے ہیں کہ جی natural disaster technology failure human error terrorism کے حوالے سے بزنس کے اندر جو انٹرپشن آ سکتی ہے اس کو سے ریکور کرنے کی ہمارے پاس کیا پروسیجر یا کیا پلان کیا ہے اور کم سے کم وقت کے اندر وہ پلان کیسے اپنے آبجیکٹوس ڈیفائنڈ آبجیکٹو اچیو کریں گے ہر آرگنائزیشن کا جیسے پہلے کہا گیا کہ جی سینئر مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں they are responsible for identifying assessing prioritizing managing and controlling risk یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ رسک کو آئیڈینٹیفائی کرے ان کا امپیکٹ کو اس کے امپیکٹ کو بزنس کے اوپر جو اس کا اثر ہو سکتا ہے فائنینشیل اور نان فائنینشیل اس کو اسس کریں ان کی امپورٹنس جو ہے بزنس کے حوالے سے اور بزنس کی ریپوٹیشن کاروبار وغیرہ کے حوالے سے اس کی امپورٹنس کو رینک کریں اور پھر ان کو ان تمام رسکس کو مینج کرنے کے لیے تدابیر کریں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تدابیر کریں یہ پالیسیز بنانا سینئر مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹرس کا کام اونرس کا کام they should ensure that sufficient resources are devoted to creating, maintaining and testing the business continuity plan. صرف یہ identification, prioritization یا assessment ہی کافی نہیں آپ as a senior management, as the owners, as the board of directors you have to make sure کہ جو آپ نے تدابیر بنائی ان تدابیر کو ٹیسٹ بھی کیا جائے کہ بھائی یہ تدابیر جو ہم بنا رہے ہیں یا یہ پرائرٹائزیشن جو ہم کر رہے ہیں یا یہ جو اسسمنٹ ہم نے کی ہے یا جو کنٹرول کیے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں اور اس بزنس پلان کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہیومن ریسورس بھی ٹیکنیکل ریسورس بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چاہیے ہوں گی اور اس حوالے سے مینجمنٹ کو اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ جی یہ تو ایک ایسا ہی کام ہے کہ جی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو پیسے خام خواہ خرچ کر دیں نہیں اگر ہو گیا تو اس کا امپیکٹ بھی آپ نے خود کوانٹیفائی کیا ہے کہ جی اس سے اتنے اندیش نقصان کا اندیشہ ہے پاسبلٹی ہے تو کیا اس نقصان کا انتظار کر رہے ہیں یا بہتر یہ کہ آج پیسہ پری ایمٹیو میجر لے لیں کہ جی آج پیسہ خرچ کر کے تھوڑا سا وہ دیکھیں کہ جو تدابیر ہم بنا رہے ہیں وہ واقعی صحیح ہیں یا نہیں effectiveness of the B C P depends on management commitment and ability to clearly identify what makes business process work کامیابی بی سی پی کی افیکٹونیس اس کی تبھی ہے کہ جی مینجمنٹ اپنے آپ کو کمٹ کرے کہ جی ہم نے ان چیزوں کے ساتھ کہ جی یہ جو ہے پلان جو ہم نے بنایا ہے یہ صرف کاغذوں کی حد تک نہیں یہ ایکچولی وقت خدا نخواستہ وقت آنے پہ اس کو ہم استعمال کریں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کیوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کاروبار میں کسی وجہ سے کسی زیادہ عرصے تک کوئی خلل کوئی پیدا کرے یا کوئی خلل پیدا کیونکہ وہ نقصانات جو ہیں ان کا وہ بہت زیادہ so B C P is not limited to the restoration the I S technology and services of data maintained in electronic form یعنی یہ صرف کمپیوٹر کے حوالے سے بات نہیں ہے without a B C P considers every single business unit including personnel work space and similar issue ہم ہر چیز کے بارے میں انڈیویجلس ہیں اگر خدا ناخواستہ کوئی نیچرل کلامٹی واقع ہوتی ہے جو آپ کے پرسنل تھے کی پرسنل تھے جو اس سسٹم کو چلاتے تھے یا اس کاروبار کو چلاتے تھے وہ اس میں ضائع ہو جاتے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ آپ کو فوری طور پہ چاہیے اس کی کیا تدبیر ہے کہاں سے آئیں گے لوگ کتنی جلدی آ سکتے ہیں یہ سوچنا ضروری کہاں سے آپریشنس آلٹرنیٹو جگہ کیا ہے کہ جہاں سے ہم آپریشن کر سکیں کس طریقے سے آپریشن کریں گے ہم تو آن لائن کرتے تھے ہم نہیں آن لائن کرتے تھے جو بھی چیز ہے وہ یہ تمام چیزیں سوچنا پڑتی تو ہر فیسٹ کو بزنس کا جو ہے اس کو بزنس کانٹینیوٹی پلان کے حوالے سے دیکھنا پڑتا business continuity plan is a process design to reduce the organization business risk arising from organizational dysfunctioning یعنی بزنس کانٹینیوٹی پلان وہ رسکس جو کہ آپریشنل ڈسفنکشن آپریشنل خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں پاسبلٹی ہے جن کی پیدا ان کو جو ہے وہ چیک آؤٹ کرتی ہے ان کے لیے تدبیر بناتی ہے ان کے لیے پلان بناتی اور ان کی کریٹیکلٹی ان کی امپورٹنس جو ہے وہ ایک مینوئل ایک آٹومیٹڈ دونوں انوائرمنٹس میں اتنی ہی ضروری ہے اور اس بارے میں ہم بہت پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں لیکن پلاننگ جو ہے جیسے میں نے کہا کی پرسنل نہیں ہے کہاں سے آئیں گے کیسے آئیں گے کس طرح آئیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی ریسورسز جو ہیں سروسز اگر ہمیں کوئی پرووائڈ کر سکتا ہے وہ کون لوگ ہیں یہ اس وقت ہم بازار ڈھونڈنے نہیں جائیں گے یہ ہم پہلے سے سوچ کے رکھیں گے یہ نہیں کہ ہاں جی اب ہمیں اتنی گاڑیوں کی ضرورت ہے اچھا جی اب گاڑیاں کہاں سے لیں بازار میں تو گاڑی اس قسم کی اویلیبل ہی نہیں ہے یا اس قسم کی مشینری اویلیبل نہیں ہے یا فلانی چیز نہیں ہے یا فلاں کوئی با... کوئی پارٹی نہیں ہے یا کوئی آئیڈینٹیفائڈ تھرڈ وینڈر ہی نہیں ہے جو ان سروسز کو ہمیں پرووائڈ کر سکے بزنس کانٹینیوٹی پلان ظاہر ہے ریلیٹ کرے گی ہر آرگنائزیشن کے سائز اور اس کے آپریشن کی کمپلیکسٹی اس کے جو آپریشن ہیں ان کے حوالے سے یہ نہیں کہ ایک آپ نے بزنس پلان جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ادارے کے لیے بنا لی اور کہا کہ یہی business plan business continuity plan جو ہے یہ بڑے سے بڑا کمپلیکس آپریشن جو ہے جو ایک مینوفیکچرنگ آپریشن ہو سکتا ہے ایک بزنس آپریشن ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ اپلائی کرے گی سو so, ہر آرگنائزیشن کا سائز اور کمپلیکسٹی اس کے آپریشن کی وہ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کی بزنس کانٹینیوٹی پلان جو ہے وہ کتنی وسیع اور واضح ہونی چاہیے یہ تمام پلان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جی اس کو ڈاکیومینٹڈ ہونا چاہیے یہ پلانس اویلیبل ہونی چاہیے اور ایزلی اویلیبل ہونی چاہیے اور متعلقہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس قسم کا کوئی تھریٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تو پھر ہم نے کیا تدبیر کرنی ہے یا انفارمیشن کہاں سے لینی یا اس کے بارے میں جو پلانز ہیں جو اسٹریٹجیز ہم نے بنائی ہوئی وہ کہاں پہ پڑی ہوئی اس وقت ڈھونڈنے یا پوچھنے کا وقت نہیں ہوتا اس وقت ایکشن لینے کا وقت ہوتا لہٰذا یہ تمام سوچ یہ تمام پلانز یہ تمام ڈاکیومنٹیشن پہلے موجود ہونا چاہیے سو so, اب اس بزنس کانٹینیوٹی پلان کے اندر ہم کیا کیا چیزیں انکلوڈ کریں گے اس میں ہم ڈیزاسٹر ریکوری پلان ہوتی ہیں which is use to recover a facility rendered inoperable including relocating operation یعنی ڈزاسٹر ریکوری کہ جی اس ڈیزاسٹر سے ہم نے کیسے ریکور کرنا ہے اور اگر ضرورت پڑ جائے اور اگر وہ اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے جہاں سے ہم آپریٹ کر رہے تھے وہ جگہ اب اس قابل نہیں کہ ہم وہاں سے آپریٹ کر سکے تو ہم اپنے آپریشنز کسی دوسری جگہ پہ کیسے لے کے جائیں گے اور کتنے وقت کے اندر لے کے جائیں گے تو disaster recovery plan is an integral part of the business continuity plan and we will discuss more about that اس کے بعد آپریشن پلان وہ پلان کہ جی جب تک تمام معاملات اسی لیول پہ ریسٹور نہیں ہو جاتے جو کہ ڈیزاسٹر سے پہلے تھے اس وقت تک کاروبار کیسے چلے گا ریسٹوریشن پلان نیو فیسلٹی یعنی آپ نے اپنے کاروبار کو ریسٹور کرنا ہے چاہے وہ پرانی جگہ پہ کریں آپ یا نئی جگہ پہ کریں اس کے حوالے سے آپ کی پلان آف ایکشن کیا ہوگی آپریشنس پلان اور ریسٹوریشن پلان میں فرق یہ ہے کہ آپریشنس پلان جو ہے وہ پلان ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جب ریکوری ہو رہی ہے اس دوران آپ نے کیا کرنا اور ریسٹوریشن پلان جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس پلان پہ عمل کر کے جب آپ آپریشنس نارمل آپریشنس پہ واپس آنے کے لیے چاہے وہ پرانی جگہ پہ یا کسی نئی جگہ پہ یا کسی نئے آفس سے جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا سو بزنس کانٹینیوٹی پلاننگ اور ڈیزاسٹر ریکوری بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی یہ دونوں چیزیں تو ایک ہی ہیں ڈیزاسٹر ریکوری کا بھی مقصد یہی ہے کہ جی کاروبار چلتا رہے اور اس ایشو سے اس پرابلم سے جو ہے وہ ہم کسی نکل چلے بزنس کانٹینیوٹی کا بھی آبجیکٹو یہی ہے لیکن فرق ہے دونوں میں اور یہ فرق جو ہے یہ واضح کرنا ضروری ہے business continuity planning where will employees report to work how will orders be taken while the computer system is being restored which vendors should be call to provide needed supplies اب یہ تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ بزنس کانٹینیوٹی پلاننگ میں ہوگا کہ جی اگر ڈسلوکیشن ہو گئی ہے دفتر خراب ہو تباہ ہو گیا تو ملازمین جو ہے وہ کس دفتر میں جا کے بیٹھ کے کام کریں گے اگر کمپیوٹر سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی ہے اور جتنا بھی وقت لگے گا اس کو صحیح کرنے میں اس دوران جو آرڈرز آ رہے ہیں آن لائن وہ کہاں سے کس طریقے سے لیے جائیں گے اور ہمیں اپنی سپلائیز کو اپنے سسٹم کو تمام چیزوں کو ریسٹور کرنے کے لیے ہمیں کن کن کو سپلائرز کو کال کرنا ہے ان کے نمبرز کیا ہیں ان کے ایڈریسز کیا ہیں وہ کہاں لوکیٹڈ ہیں ان تک کیسے ہم پہنچ سکتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے یہ بزنس کنٹینیوٹی کی پلان کے پارٹ ہوتی ہیں اور ویب بیسڈ آپریشن کے اندر چونکہ وہ چوبیس گھنٹے پورا ہفتہ سیون ڈیز اے ویک چلتے ہیں ارینجمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ اگر کریش کر جاتا ہے تو آٹومیٹک شفٹنگ اوور ایک بیک اپ سسٹم موجود ہونا چاہیے جس پہ آٹومیٹک شفٹنگ ہو جائے اور کسٹمر کو یہ محسوس نہ ہو کہ جی کوئی انٹرپشن پیدا ہوئی یا اگر ہوئی ہے تو بڑے مختصر وقت کے لیے ہوئی ڈیزاسٹر ریکوری پلاننگ جو ہے the process I T process I T personnel will use to restore the computer systems disaster recovery plans میں be included in the business continuity plan اور as a separate document all together so disaster recovery اس حوالے سے ہے اس particular information systems I T اور کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے کہ جی جو اسٹیپس وہ حضرات جن کا کہ ان فیلڈز کے ساتھ تعلق ہے آئی ٹی کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ وہ کمپیوٹر سسٹمز کو کیسے دوبارہ قابل استعمال بنائیں گے یہ اس کے حوالے سے اور اس کے لیے کیا کیا تدابیر ہو سکتی سو دونوں میں پلانز میں تھوڑا فرق ہے یہ جو ڈیزاسٹر ریکوری پلان جو ہے یہ part of business continuity plan ہے ہو سکتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ڈیزاسٹر ریکوری اور بزنس کانٹینیوٹی ایک ہی ڈاکومنٹ ہو لیکن بزنس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے یہ پاسبلٹی این موجود ہے کہ دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ پالیسیز ہوں گی اور علیحدہ علیحدہ ڈاکیومینٹیشن موجود ہوں گی I T disaster recovery plan جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کانٹینیوٹی بزنس کانٹینیوٹی پلان کا حصہ ہے آئی ایس پروسیسنگ صرف ایک آپریشن ہے ان این آرگنائزیشن جو اس آرگنائزیشن کو چلتے رہنے میں مدد دے سکتا ہے provided it is being used at that level اب گفتگو کہ جی بزنس کانٹینیوٹی پلان کے کیا کیا فیزز ہوتے ہیں اور ڈیزاسٹر ریکوری کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں یہ تمام چیزوں پر ہم نے گفتگو کرنی ہے لیکن یہ گفتگو ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ کریں گے آج کا لیکچر ہم اس پوائنٹ پہ ختم کرتے ہیں شکریہ بخبہ